السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب والصلاة والسلام وسلم علیہ المرسلین اما بعد یہ مفتی نوال صاحب کا ایک بیان آیا ہے جس کو سننے کا اتفاق ہوا اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مجھے اس بات کا بہت ہی افسوس ہے کہ ایک عالم دین جو کہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے علماء کا علماء کی صحبت یافتہ ہے اور وہ اس انداز کی باتیں کر رہا ہے جس سے اظہر ہند مادر علم دارالعلوم دیوبند کا اعتماد امت میں مختوش ہو جائے ایک شخصیت مولانا صاحب صاحب کی جو شخصیت ہے اس شخصیت کو بچانے یا اس کو معتبر قرار دینے کے چکر میں امت کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اس کا اندازہ ان حضرات کو نہیں ہے اور مختلف طریقے سے مختلف پیرائے سے اس بات کو باور کرایا جا رہا ہے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے ذرا سوچئے ذرا اندازہ لگائیے ذرا خیال کیجئے کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو اگر غلط قرار دیا جائے یا یوں کہہ دیا جائے کہ دارالعلوم دیوبند کی علماء کی پوری جمعیت ایک ساتھ کسی فتنے کا شکار ہو گئی یا یوں کہیے کہ سارے کے سارے کسی سازش کا شکار ہو گئے یہ کتنی بڑی جرأت کی بات ہے اور یہ امت کے اندر گویا دارالعلوم دیوبند کی شبیہ کو خراب کرنا اور اعتماد کو مخدوش کرنے کے مترادف ہے <clears throat> مجھے بہت افسوس ہے کہ آخر کس وجہ سے یہ سب کام کیا جا رہا ہے سب سے پہلی چیز تو اس کے بعد میں یہ کرنا چاہوں گا کہ <clears throat> ابھی ایک صاحب سے میری بات ہوئی انہوں نے مجھے حیدرآباد کے متعلق بہت ساری بات بہت ساری باتیں بتائیں اور مفتی نوال صاحب جن کو میں بہت پہلے سے ہی جانتا ہوں ان کے بارے میں بہت سی باتیں بھی سنی تھیں معلوم یہ ہوا ہے کہ مفتی نوال صاحب جو ہیں یہ حیدرآباد میں بڑے معطوب تھے اور حیدرآباد میں ان کو جو ہے بیانات پر بھی پابندی تھی اور اس کی کچھ وجوہات رہی ہوں گی تو اس کے متعلق یہ بات سمجھ میں یہ بات سننے میں آئی یہ بات تحقیقی بات جو لوگوں نے بتائی وہ یہ کہ چونکہ ان کے بیانات پر پابندی تھی تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کچھ اس انداز کے بیانات کیے کہ جس سے ان کے ان پر بیانات کی جو پابندی ہے وہ ہٹ جائے اور پھر یہ گویا ان کی مقبولیت جو تھی وہ دوبارہ ان کو مل جائے بہرحال ذاتیات سے متعلق یہ بات اس میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا فی الحال میں ان کے بیانات کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو اہم نکات ہیں جس سے انہوں نے بہت سی باتیں ثابت کی ہیں اس کو ذرا میں واضح کرنا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے مقرر اس اس فتوے اپنے اس بیان کے اندر یہ بات کہی ہے صاحب نے کہ یہ اس فتوے کے اس فتوے کے آنے کی وجہ سے دعوت تبلیغ کے کام پر زد پڑی ہے دعوت تبلیغ کے کام پر زد پڑی ہے یہ ان کا دعویٰ ہے ان کا کہنا ہے حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے اس لیے کہ یہ فتویٰ سعد صاحب کے متعلق ہے اور سعد صاحب کے افکار اور نظریات کی بنیاد پر ہے اور اس فتوے کے اندر اس بات کی سراہد کی گئی ہے کہ یہ فتویٰ تبلیغ کے خلاف نہیں ہے بلکہ والے تبلیغ کے موافق اور معیدین میں سے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس فتوے کی زد دعوت و تبلیغ کے کام پر پڑی ہے میں خود دعوت و تبلیغ سے متعلق ہوں میرا پورا گھرانہ متعلق ہے پورا خاندان متعلق ہے کوئی بھی دعوت و تبلیغ سے بدزن نہیں ہوا اس فتوے کے آنے کے بعد یہ بات ضرور ہے کہ سعد صاحب کے جو نظریات ہیں جو افکار ہیں اس کی بنیاد پر جو فتویٰ لگا ہے سعد صاحب کی شخصیت ہمارے نزدیک ضرور مخدوش ہو گئی اور وہ بہت پہلے سے تھی ہم ان چیزوں کو جانتے تھے اس کی مثال ایسی ہی گویا کوئی شخص کسی مسلمان کے بارے میں کوئی فتویٰ لگے کہ وہ کافر ہے یا وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فتویٰ اسلام پر لگ گیا کسی مسلمان پر فتویٰ لگنا یا اسلام پر فتویٰ لگنے کے مترادف نہیں ہے یا یوں کہ یہ دوسرے لفظوں میں کہ کسی کسی مسلمان پر کسی قسم کا فتویٰ لگانا یہ فتویٰ لگانا اسلام پر فتویٰ لگانا نہیں ہے بلکہ اس شخص پر فتویٰ لگانا ہے بالکل اسی طرح مولانا سعد صاحب پر فتویٰ ہے ان کے افکار و نظریات کی بنیاد پر تبلیغی جماعت بالکل حق ہے یہ اسی فتوے میں لکھا ہوا ہے میری درخواست ہے کہ فتویٰ دوبارہ پڑھیں مفتی نواز صاحب سے درخواست ہے کہ فتویٰ دوبارہ پڑھیں اور امت کو اندھیرے میں نہ رکھیں دوسری چیز آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ساری باتیں مستند ہیں اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے اب اس کی طرف بھی ذرا توجہ کرتے ہیں مفتی نواز صاحب کی جو یہ بات ہے کہ ان کی باتیں مستند ہیں مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے جو مولانا سعد صاحب نے جو بات کہی ہے کہ علماء کی جو کمائی ہے یہ گویا یہ جو علماء جو مدارس میں پڑھاتے ہیں جو علماء مدارس کے اندر دین کی تعلیم دیتے ہیں اور اس تعلیم دینے پر جو اجرت لیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ اجرت لے کر دین کی تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ زنا کار لوگ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے زنا کار لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر نعوذ باللہ من ذالک آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کس درجے کا جملہ ہے کیا یہ باتیں مستند ہیں آپ اس کو مستند کہتے ہیں نواز صاحب آپ امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کیا اس انداز کے نظریات کے رکھنے والے کو آپ یہ کہتے ہیں کہ مستند باتیں کہتا ہے اس کو آپ امیر کہتے ہیں بڑی افسوس کا مقام ہے کہ آپ یہ سب باتیں کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ ان کی باتیں مستند ہیں ٹھیک ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی جو علماء اس سلسلے میں جواز کا فتویٰ دیتے ہیں دے رہے ہیں میرے نزدیک وہ علماء علماء سو ہیں ان کے دل و دماغ یہود و نصارہ سے متاثر ہیں کیا یہ بات مستند ہے اس ایسی ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو میں گنا سکتا ہوں لیکن میں آپ سے یس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ ان کی باتیں مستند ہیں جو باتیں کہہ رہے ہیں سب کا سب کے مراج اور سب ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں آپ ذرا ایک ایک کر کے سارے دعووں کو آپ لکھیں اور بتائیں اس کے آگے کی بات یوں کہوں کہ دارالعلوم دیوبند کا جو ایک کا جو فتویٰ آیا ہے اس میں ایک جز ہے علیہ السلام کا واقعہ اور بہت سارے واقعات بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے افکار ساتھ کے ذکر کیے گئے ہیں آپ ان تمام نظریات پر کیوں نہیں بات کرتے صرف ایک جس کو بیان کر دینا اور امت کو یہ تاثر دینا کہ صرف ایک ہی چیز گویا فتوی میں مذکور ہے یہ تو بالکل غلط ہے یہ تو خیانت ہے یہ تو دجل ہے آپ نے ایک علیہ السلام کے واقعے پر آپ نے صرف کلام کیا اب میں علیہ السلام کے واقعے پر کلام کرتا ہوں اور میں آپ سے مخاطب ہوں کہ جہاں کہیں بھی تفسیر میں لکھا ہے وما آ جلک عانقومی کے موسا اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس میں آپ کسی ایک تفسیر کا مجھے یہ حوالہ دے دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کی امت یا ان کی قوم جو بنی اسرائیل تھی یہ موسا صد السلام کے دعوت کے ترک کرنے کی وجہ سے تھی مولانا سعد صاحب اس واقعے کو جس تناظر میں پیش کر رہے ہیں کہ صاحب دعوت مقدم ہے اور اپنی ذاتی عبادات ہیں وہ مقدم نہیں ہیں اور دعوت کو ترک کر دینا امت کی گمراہی کا سبب ہے تو دعوت کے ترک پر کوئی دلیل آپ دیجئے نا وما آ عن قومی کا یا موسا سے آپ دعوت کے ترک پر دلیل نہیں پیش کر سکتے اس کے آگے کی بات میں یوں کہوں آپ سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً کہ ہم نے جب وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے چالیس, چالیس راتوں کے بارے میں ثُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ پھر تم نے بچھلے کو خدا بنایا اور تم ظلم کرنے والے تھے اس پہ اللہ رب العزت اس آیت شریفہ کے اندر بلکل صاف صاف بنی اسرائیل کو متہم قرار دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو گیا پر پر الزام لگا رہے ہیں بنی اسرائیل پر اس کا اس کا اس کا الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا یہ کام موسا علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں ہے کہ تمہاری دعوت کی کوتاہی کی وجہ سے ناؤز باللہ ثم ناؤز باللہ گویا امت گمراہ ہو گئی یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ نے آخر کس قرآن کی کس آیت کی کس جس سے آپ نے استدلال کیا یہ آپ کا استدلال ابھی تک گویا آپ نے واضح نہیں کیا ہے اس کو قرآن شریف کی جس آیت سے آپ استدلال کر رہے ہیں وما کا اجلت ترک دعوت کو مستلزم ہے میرا سوال ہے آپ سے وما انخومی یا موسا کے اندر اجلت ترک دعوت کو مستلزم ہے اور آپ اس اجلت سے آپ ترک دعوت پہ استدلال کر کے یوں کہیں گے کہ موسیٰ السلام کے ترک دعوت یا دعوت کی کوتاہی کی بنیاد پر پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار لوگ مرتد ہو گئے اچھا مجھے بتائیے موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو مارا تھا جس سے وہ مر گیا تھا تو قال رب انی نفسی فغفر لی قال من عمل شیطان یہ سارے الفاظ قرآن شریف کے اندر ملتے ہیں کہ اللہ میں نے غلط کام کیا ایک شخص کو مار دیا یہ شیطانی عمل ہے کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ باتیں یہ پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار لوگوں کے مرتد ہونے کے وقت کیا ایسا کوئی کوئی استغفار منقول ہے اور کیا اللہ رب العزت کی طرف سے بات منقول ہے کہ لی مسئلہ اس نے کہا کہ اللہ مجھے معاف فرما میری مغفرت فرما میرے گناہوں کو معاف فرما فغفر رہو تو اللہ نے انہیں معاف کیا ایک شخص کی موت کیسا سلام کے ہاتھ سے جو ہوئی ہے اس سے کہیں بڑھا ہوا اور کہیں عظیم امر یہ ہے کہ پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار لوگ مرتد ہو جائیں تو اتنے بڑے اتنے چھوٹے سے امر پر جب علیہ السلام استغفار کر رہے ہیں تو پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار لوگوں کے مرتب ہو کتنا بڑا استغفار ہونا چاہیے تھا کیا اس کی کوئی صلاحت ملتی ہے اللہ آپ کے حال پر رحم کرے آپ کس طریقے سے اس آیت کو جوڑ رہے ہیں مولانا سعد صاحب کی حمایت میں ان کی شخصیت پرستی میں آپ علیہ السلام پر بھی الزام لگانے سے چوک نہیں رہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اس کو کہتے ہیں قرآن اس کو اس کو ہماری اگر ریسرچ میتھڈالوجی کی اصطلاح میں میں کہوں تو اس کو کہتے ہیں سوء برہنا یا احتجاج بغیر حجہ یہ احتجاج بغیر حجہ ہے یا سوء البرہنہ ہے اللہ حفاظت فرمائے بہت غلط چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جو چیز کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے اور جن تفاصیر کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ ان تفاصیر کے اندر مختلف تفاصیر میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں بہت اچھی طرح سمجھ لیں اور سن لیں پہلی چیز تو یہ کہ کسی بھی تفسیر میں اس چیز کی سراحت ملتی ہی نہیں ہے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کی امت ترک دعوت کی وجہ سے مرتد ہو گئی موسا علیہ السلاۃ والسلام کی امت ترک دعوت کی وجہ سے مرتد ہو گئی یہ کہیں نہیں ملتا ہے اگر کہیں ہے تو میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں مجھے بتائیے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ تفاصر کے اندر بہت ساری وہ رائے بھی ملتی ہیں جس میں مرجیا قدریا جہمیا کرامیہ معتزلہ اور دیگر بہت سارے جو فرقے ہیں ان کی تائید ہوتی ہو یہ ان اقوال کا جو مفسرین تذکرہ کرتے ہیں ان اقوال کا تذکرہ کرنا محض اس لیے ہوتا ہے کہ قاری کو پڑھنے والے کو اس بات اس بات پر مطلع کیا جائے کہ یہ بھی ایک قول ہے وہ قول فیصل نہیں ہوتا وہ مفسر کی رائے نہیں ہوتی وہ مفسر کا موقف نہیں ہوتا بہرحال اس مسئلے کے اندر تو آپ اپنے اس مدعے کو پیش ہی نہیں کر سکتے ثابت ہی نہیں کر سکتے ہیں اس کے آگے کی بات میں یہ کہوں کہ ایک ایک بہت اچھا فنڈا آپ نے دیا کہ نماز میں اگر غلطی ہو جا رہی ہے تو کیا لقمہ دے دو نماز صحیح ہو جائے گی امام صاحب صحیح کر لیں گے نماز اگر اگر میرے صاحب کام کر رہے ہیں غلطی کر لی لقمہ دے دو تو نماز درست ہو جائے گی اس میں دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ مول صاحب لقمہ لیتے ہی نہیں مولی صاحب تو لقمہ لیتے ہی نہیں پچھلے پندرہ سال سے ہمارے علماء اکرام ان کو لکھ رہے ہیں تحریر قولن مفتی زید صاحب کے پتہ نہیں کتنے خطوط ان کے پاس گئے پتہ نہیں کتنی دفعہ استفسار کیا دارول دیوبند والوں نے پتہ نہیں کتنے دفعہ استفسار کیا اس کے علاوہ بہت سارے علماء کو اپنے طور پر میں جانتا ہوں جنہوں نے مستقل خطوط لکھے ہیں اور جوابات طلب کیے ہیں ان کے بیانات کے بارے میں لیکن کوئی جواب نہیں اور پوری دنیا کے خطوط ہیں کبھی کوئی جواب نہیں تو یہ آپ نہ کہیں کہ لقمہ دے دیجیے تو نماز درست ہو جائے گی اس پر آپ قیاس نہ کریں اس لیے کہ میرے صاحب لکما لیتے ہی نہیں ہیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کی غلطی پر لکما دینے کی وجہ سے نماز اس وقت درست ہوتی ہے جب غلطی مفصد سلاد نہ ہو یہ بھی سمجھیے آپ اگر نماز میں کے اندر کسی شخص نے غلطی کی اور ایسی غلطی کر دی جس سے نماز باطل ہو گئی اور اس نے لہنے جلی جس کی وجہ سے مطلب بالکل بدل گیا اور مطلب بالکل الٹا ہو گیا اور اس نے نماز مکمل کر لی تو اس نماز کے مکمل کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ نماز صحیح ہو جائے گی اس کی اس کی نماز تو باطل ہو گئی پہلی بات تو یہ کہ مولانا صاحب صاحب لکمائی نہیں لیتے اس کی دلیل موجود ہے اس کا پروف موجود ہے اس اس کا کی آپ دارالم دیوبن دیوبند کا فتویٰ پڑھیں اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے مقرر سکرر ان کو لکھا اور ان سے پوچھا لیکن کبھی کوئی جواب نہیں آیا اور یہی بات نظرت علماء کے موقع استاد حضرت مولانا زید مظاہری صاحب فرماتے ہیں آپ پوچھیں ان سے بات کریں امت کو اندھیرے میں اللہ کے واسطے نہ رکھیں یہ کہہ کر کے کہ لکما دے دیں گے تو نماز ہو جائے گی لقمہ اس وقت دینے سے نماز ہوگی جب امام صاحب لکما لے لیں لیکن آپ کے امام صاحب تو لکما ہی نہیں لیتے کیا کریں گے اس کا اس لیے آپ ذرا سنجیدگی سے بات کریں اور حقائق کو سامنے رکھ کر کے بات کریں اللہ کے واسطے امت کے سامنے حقائق کو مف کر کے پیش نہ کریں اور ایک چیز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں تفسیر میں لکھی ہیں بہت ساری تفسیروں میں لکھی ہیں مستند چیزیں ہیں اور ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جب اتنی آسانی سے یہ ساری باتیں علیہ اسلام کا واقعہ اور یہ ساری چیزیں جو صاحب صاحب بیان کرتے ہیں وہ ساری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہ دار دیوبند نے ان تمام تفسیروں کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بوجھتے ہوئے فتوا دیا ہے یعنی خیانت کی ہے یا دوسری لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دارال دیوبند کو پتہ ہی نہیں ہے سب لکھا ہے دار دیوبند والے اتنے بڑے جاہل ہو گئے دار دیوبند کی پوری جمعیت مفتی ابوالقاسم بنارسی مفتی صاحب صاحب پوری مولانا ارشد مدنی اور اس کے علاوہ جتنے موقع مفتی نے اکرام جنہوں نے اس کے اوپر سگنیچر کیے اس فتوے کے اوپر سارے ایک لفظ جاہل ہو گئے کسی کو پتا نہیں کہ تفسیر میں بات لکھی ہوئی ہے صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کے مول کو پتہ ہے یا یہ سارے لوگ ایک لخت قائم ہو گئے اور انہوں نے خیانت کی کہ سب کچھ پتا ہوتے ہوئے کہ یہ بات صحیح ہے پھر بھی کا یہ گمراہی کا فتویٰ دے دیا مول صاحب کے اوپر یہ دونوں میں سے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ صرف یہ ہے مجھے تو شک ہے کہ پتہ نہیں آپ امریکہ میں یہودیوں سے نہیں مل گئے کہ جس کی بنیاد پر یہ باتیں کہہ کر کے آپ دارالعلوم دیوبند کے اعتماد کو یکلخت ختم کر دینا چاہ رہے ہیں امت کے دلوں سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں یا تو جاہل ہیں یا خائن ہیں لہذا اگر جاہل ہیں تو ان سے فتویٰ پوچھنا بیکار ہے اور اگر یہ خیالت ہے خائن ہے خیانت کر رہے ہیں تو بھی فتوا فتویٰ پوچھنا بیکار ہے ان سے جڑنا بیکار ہے یہ تو بہت بڑی سازش لگ رہی ہے آپ کے بیان کے پیچھے اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے اس کے آگے کی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ صاحب کا علم کچا نہیں ہے استاد صاحب کا علم کچا نہیں ہے بہت مستند عالم ہیں بڑے عالم ہیں اور صاحب بصیرت ہیں اور چنا ہے اور چنی ہے بہت اچھی بات ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ کے مولانا صاحب صاحب سے ہی پوچھتا ہوں کہ موبائل کا استعمال کرنے موبائل کے استعمال کرنے پر جو حرمت کا فتویٰ دیا ہے اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں کہ موبائل کا استعمال کیمرے والا موبائل کا جو استعمال کرنے کی بات کہی ہے کہ کیمرے والے موبائل کا استعمال کرنا حرام ہے اور اس کو قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا کسی ایک بات کی دلیل دے دیں آپ مجھے کچھ زیادہ چیز نہیں چاہیے آپ سے اسی طریقے سے دسیوں ایسے مسائل ہیں اگر میں پوچھنا شروع کروں تو آپ پریشان ہو جائیں گے حضرت اور آپ آپ نہیں آپ جیسے اگر سو آ جائیں اور ایک ہزار بھی آ جائیں تو بھی جواب نہیں دے سکتے اب مجھے ایک بات بتائیے مولانا سعد صاحب نے پچھلے ایک بیان میں کہا تھا کہ لوگ مجھے مرکز سے نکالنا چاہتے ہیں اور مجھے سب پتا ہے میں تو اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں میں تو اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں یہ کس قسم کا جملہ ذرا اس کی جسٹیفائی کیجیے اس کو اس کی وضاحت کیجیے آپ اس کی کیا توجہ کریں گے کیا مولانا صاحب صاحب کے پاس اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں اسی طرح ان کا ایک بیان ہے کہ مرکز نظام الدین سب کو آنا طے ہے اور یہ پوری امت کا مرجع ہے سب کو یہاں رجوع کرنا ہے یہ اللہ کی طرف سے طے ہے اللہ کی طرف سے طے ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کیا کوئی وہی آ رہی ہے اس کا جواب دیجیے آپ اسی طریقے سے جو یہ کہا ہے کہ دین کو پڑھا کر کے دین کی تعلیم دے کر کے اجرت لینا دین کی تعلیم دے کر کے اجرت لینا یہ اجرت لینا شرن ناجائز ہے یا دین کو بیچنا ہے کیا یہ درست ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند والے دین کو بیچ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے جتنے اساتذہ ہیں سارے دین کو بیچ رہے ہیں مظاہر علوم کے جتنے اساتذہ ہیں وہ دین کو بیچ رہے ہیں حضرت تھانوی سے لے کر کے حضرت مدنی تک سارے دین کو بیچتے رہے ہیں یہ اکیلے پیدا ہوئے ہیں جو کہ دین کو نہیں بیچ رہے باقی سارے دین کو بیچ رہے ہیں اس کا آپ جواب دیجئے کیا دلیل ہے آپ کا آپ کا آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ بہت پکے عالم ہیں آپ اس آپ ذرا ان سے جواب پوچھیں اس کا کہ کیا یہ سارے دین کو بیچ رہے ہیں اور یہ حضرت ایسے نہیں ایسے ایسے دسیوں سوالات میرے پاس ہیں ایک ایک بات کا مجھے جواب دیجئے کہ <clears throat> مولانا سعد صاحب جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیت کرتے ہیں ان کے نام پر بیت کرتے ہیں کیا مولانا سعد صاحب کی ملاقات مولانا الیاس صاحب سے ثابت ہے اور جب مولانا مولانا سعد صاحب کی ملاقات مولانا الیاس صاحب علی رحمت ثابت نہیں ہے تو کیا اس طرح کسی شخص کا ملاقات کیے بغیر کسی شخص کے نام پر بیت کرنا یہ شرعن جائز ہے یہ شرعن بہت بڑی خیانت ہے یہ تصوف کے لائن کی بہت بڑی خیانت ہے یہ دجل ہے یہ مکاری ہے یہ فریب ہے آپ ایسے شخص کو امیر کہتے ہیں ایسا شخص تو ایسا شخص فاسق ہے فسق کر رہے ہیں مولی صاحب آگے کی بات آپ سنیے آپ نے فتوے کے اندر جو باتیں ہیں اس سے ہٹ کر کے بہت ساری باتیں کر دی جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں ہے کہ مودی صاحب نے یہ کہا کہ یوسف السلام کو اللہ رب العزت نے چونکہ یوسف السلام نے اپنے دوست سے کہہ دیا اپنے جیل کے ساتھی سے کہہ دیا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا تاکہ میں جیل سے نکل جاؤں ان کی یہ نیت تھی تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر سے جیل کے اندر اور رکھا تو یہ باتیں مفسرین کیا ملتی ہیں یقیناً ملتی ہیں اس کا تذکرہ بھی فتوے کے اندر نہیں ہے تو بالکل بیکار کی بات ہے یہ تو فتوے فتوے میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے تو آپ کس بات کا رد کر رہے ہیں فتویٰ اس بنیاد پر دیا ہی نہیں گیا ہے یہ تو فتوے کی بنیاد ہی نہیں ہے یہ تو جو کہتا ہے وہ کہے ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں فن تھا شیطان و ذکر رب بھی سنین یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے اس قرآن شریف کی آیت کی تفسیر میں دو اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ فنزا حس شیطان کہ شیطان نے یسو السلام کو بھلا دیا اپنے اپنے رب کا ذکر ایک ایک تفسیر یہ ہے دوسری تفسیر دوسرا اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دوست کو جو کہ جیل کا ساتھی تھا جس کے جس سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا اس شخص کو شیطان نے بھلا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرے ان رب بھی فانسا شیطان و ذکر رب بھی یعنی کہ اپنے آقا کے پاس جا کر کے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرے یہ وہ شخص یہ اس شخص کو شیطان نے بلا دیا یہ دو الگ الگ تفسیریں ہیں لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ مول سعد کو وہی تفسیر زیادہ پسند آتی ہے جس میں انبیاء کے اوپر کچھ کیچڑ اچھلاؤ وہ تفسیر یا وہ ترجمہ زیادہ پسند آتا ہے جس جس یا جس ترجمے کی بنیاد پر انبیاء کی عصمت پر کوئی آنچ آتی ہو وہ زیادہ پسند آتی وہ تفسیر وہ ترجمہ زیادہ پسند آتا ہے لہذا اس تفسیر کو یا اس ترجمے کو عوام کے اندر بہت دھلے سے اور بڑے ہی بے باک طریقے سے بیان کرتے ہیں آخر کیا مسئلہ ہے کون سی موت آ جاتی ہے کہ آدمی محتاط تفسیر بیان نہ کرے اس بنیاد پھر سے واضح کر دوں کہ اس بنیاد پر کوئی دیوبند کا فتوا نہیں ہے یہ الگ سے بات چکے آپ نے کہی اس لیے الگ سے میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کیا بیان کریں لیکن جہاں دارالعلوم دیوبند مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا تقدس پامال ہوتا ہو اس سے اعتماد خطرے میں پڑتا ہو امت کے اندر اس کی شبی خراب کرنے والے آپ جیسے لوگ سامنے آتے ہوں الحمد للہ یہ فقیر زندہ ہے ابھی الحمد للہ میرے جیسے جالے اور بھی ہیں جو کہ آپ کو منہ توڑا جواب دے سکتے ہیں آپ امریکہ میں رہ کر کے یہ مت سمجھیے کہ آپ بہت قابل ہو گئے ہیں یا یوں مت سمجھیے کہ آپ امریکہ میں ہیں لہٰذا آپ کی بات آپ جو کہیں گے وہ معتبر ہو جائے گا یا یوں مت سمجھیے کہ آپ نے دنیا بہت دیکھ لی ہے اور یہ بھی مت سمجھیے یہ ذہن سے دماغ یہ ذہن سے بات نکال دیجیے کہ آپ بہت بڑے علامت الدہر ہیں جی یہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں یہ ساری باتیں امت کو اندھیرے میں رکھ کر کے کہی ہیں اور فتوے اور وہ باتیں کہی ہیں جس سے فتوے پر ضرب پڑے فتوے پر زد پڑے اور اس کے واسطے سے دارالعلوم دیوبند کے اعتماد پر زد پڑے اور ضرب پڑے اور اس کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند سے لوگ رجوع کرنا چھوڑ دیں اللہ رحم فرمایا فخر اللہ ربی اور اسی کے ذیل میں آپ یہ کہتے ہیں کہ فتوے میں کوئی دم نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک فتوے میں کوئی دم نہیں ہے اگر دارالعلوم دیوبند کے فتح میں کوئی دم نہیں ہے تو اللہ کی قسم آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ میں کوئی دم نہیں ہے نہ ملساد میں کوئی دم ہے نہ تبلیغی جماعت میں کوئی دم ہے سن لیجیے آپ یہ بات بہت اچھی طرح ہر ساتھی سمجھ لے اور آپ بھی کام کھول کر سن لیجیے اور سمجھ لیجیے حضرت کہ دعوت و تبلیغ کا کام دارالعلوم دیوبند کی, کی, کی, کے نزدیک یا دارالعلوم دیوبند سے اگر اس کی نسبت کی جائے تو باپ اور بیٹے کی نسبت ہے دارالعلوم دیوبند باپ ہے دارالعلوم دیوبند نے تائید کی ہے تو کام چلا ہے دارالعلوم دیوبند نے تائید کی ہے تو کام چلا ہے علماء کرام نے تائید کی ہے تو کام چلا ہے علمائے یا صاحب نمبر اللہ قدو اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ اگر میں فتنہ پھیلا رہا ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے یہاں تک کی بات حضرت نے فرمائی تھی تو یہ آپ ذہن سے بالکل نکال دیجئے کہ فتوے میں کوئی دم نہیں ہے آپ کا یہ جملہ یہ دیوبند کو کس حد تک مختوص کرنے کے مترادف ہے یا دارالعلوم دیوبند کے اعتماد کو کتنا مجروح کر رہا ہے میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں اللہ اکبر استغفر اللہ رب من کل ذنب ما <clears throat> اس کے آگے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دارالعلوم کی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند جسے اخلاص کا تاج محل کہتے تھے اب تک وہ دارالعلوم دیوبند جسے تقوا اللہیت کا کی آماجگاہ کہا جاتا تھا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ایک شخصیت کو بچانے کے لیے صرف اس ایک فتوے کے اوپر گویا نکتا چینی شروع کر دی جا رہی ہے ایک شخصیت کو بچانے کے لیے دارالعلوم کے اس فتوے پر نکتا چینی کی جا رہی ہے دارالعلوم دیوبن کا دارالعلوم دیوبن کے پتہ نہیں کتنے فتوے ہیں ہزاروں لاکھوں فتوے ہیں کسی فتوے پر اتنی نکتا چینی نہیں جتنا اس پر ہے آخر کیوں سارے فتوے پر اتنی نکتا چینی آپ کیوں نہیں کرتے ایک ہی پر کیوں آخر یہ شخصیت پرستی سے کیا مل جائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور یہ اسی بیچ میں ذرا میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا ذرا اس آڈیو کو دھیان سے سنیں نوال صاحب کی آڈیو کی بھی میری آڈیو کی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مکہ مدینہ کے بعد سب سے مقدس نظام الدین ہے اس پر بات کرتے ہوئے نوال صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو چرکا کہاں لگا سمجھ میں آیا چرکا کہاں لگا سمجھ میں آیا یہ جملہ دیکھیے یعنی کہ اس میں یہ بھی جملہ ایڈ کر رہے ہیں نوال صاحب کہ مقدس جو ہے دیوبند نہیں مظاہر نہیں یہ چرکا لگا ہے بتائیے یہ یہ لفظ یہ دارلوم والوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں دارالعلوم والوں کو چرکا لگا نعوذ باللہ بلّہ منظ یہ شخص مفتی نوال یہ یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی یہودی ایجنسیوں سے ملا ہوا گویا ہے جو اس انداز کا اس انداز کے کمنٹس استعمال کر رہا ہے گویا دارالعلوم کو چرکا لگا ہے اس لیے فتوا دیا ہے دارالعلوم نے آپ ذرا غور کیجیے گویا دارالعلوم دیوبند حقائق کی بنیاد پر فتوا نہیں دیتا بلکہ اپنی ذاتیات کی یا اپنی نفسانیت کی تسکین کے لیے فتوا دیتا ہے کہ مجھے اس شخص سے تکلیف پہنچی ہے اس نے مجھے میرے لیے غلط استعمال کیا لہذا میں فتوا دوں گا یہ پوری باطل والی سوچ باطل والی ذہنیت ہے جو اس مفتی نوال نے بیان کی ہے آگے میں کہنا چاہتا ہوں آگے کہ مکہ مدینہ کے بعد سب سے مقدس نظام الدین ہے یہ تو مولانا صاحب صاحب کا بیان جس نے سنا ہے اس بیان کو سننے کے بعد کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں بچ جاتی ہے جو جس نے بھی بیان سنا ہے وہ بالکل واضح ہے اس میں کسی قسم کی تعویل ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ یہ یہ مراد ہے اور وہ مراد ہے اس میں کسی قسم میں کوئی تعویلی گنجائش نہیں اس لیے کہ انہوں نے بالکل سراہد سے یہ بات کہی ہے اب انہوں نے غلطی سے کہہ دیا ہو جو بھی کہہ دیا ہو بات تو اپنی جگہ پر ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بیان اپنے آپ میں غلط ہے لیکن یہ بیان بھی دارالعلوم دیوبند کے فتوی کی بنیاد نہیں ہے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی جو بنیادیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں اور نواز صاحب کو اس بات کا پورا اعتراف ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے جو باتیں لکھی ہیں بالکل پکی باتیں لکھی ہیں اس لیے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کر رہے وہ ایک جز پر کلام کیا باقی سارے اجزاء سے خاموش ہیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے فتوے کی جو بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر دارالعلوم دیوبند نے ساتھ صاحب کے خلاف فتویٰ دیا ہے ان کی بنیادوں میں سے صرف ایک بنیاد پر کسی حد تک مفتی نوال نے کلام کیا ہے اور اس کے اس اس کے کے بعد نواز صاحب خاموش ہو گئے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی ان بنیادوں پر کلام نہیں کیا ہے یہ بات آپ سمجھ لیجئے تو مکہ مدینے کے بعد سب سے مقدس نظام الدین ہے اس میں کسی قسم میں گنجائش نہیں ہے اور ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے سراہد سے یہ بات نہیں کہی ہے مولانا صاحب نے کہ نظام الدین جو ہے ان کے بعد ہے اور یہ سراہد نہیں کہیے اور جب آپ استدلال کرنے کے لیے جاتے ہیں تو علیہ وسلم کے واقعے میں کہتے ہیں کہ یہ سراحت نہیں ہے کہ دعوت کا لفظ آپ کو سراہد سے نہیں ملے گا کسی بھی تفسیر کے اندر تو ایک طرف آپ عدم سراہد سے استدلال کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ سراہد سے استدلال کر رہے ہیں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ایک بات یہ کہہ رہے ہیں نوال صاحب کہ ساتھ صاحب کو یہ فتوا دے دیتے ساتھ صاحب کو لکھ کر دے دیتے اور ساتھ صاحب سے بات کر لی جاتی اس کو پبلکلی کیوں شائع کیا یہ عجیب دماغی دیوالیہ پن کی کی, کی, کی, کی دلیل ہے مولانا سعد صاحب سے میں پہلے بھی عرض کہ کر چکا تقریباً پچھلے دس سال پندرہ سال سے سعد صاحب سے خط و کتابت جاری تھی علماء کرام جاتے تھے تحریر تقریراً ہر اعتبار سے ان سے بات کی گئی مفتی زید صاحب نے نے میں خطوط لکھے لیکن سعد صاحب کسی ایک چیز کا بھی جواب نہیں دیتے جب یہ چیز دس سال سے چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی اور نوبت یہ آ گئی کہ ان کے بیانات کا سلسلہ مستقل چلتا رہا اور دلی مرکز کے اندر جو ہمارے اکابر موجود تھے یہ اکابر بھی ان کی مختلف حرکتوں کی بنیاد پر مار پیٹ کی بنیاد پر انتشار و خلفشار کی بنیاد پر دلی مرکز چھوڑ کر کے چلے گئے دارالعلوم دیوبند کو اس بات کا سخت احساس ہوا کہ یہ وقت ایسا ہو چکا ہے کہ اگر اب سات صاحب خلاف فتوا نہیں دیا گیا تو یہ پوری تبلیغ کا اکیلے کرتا دھرتا ہو جائیں گے اور پوری تبلیغ ہی ڈوب جائے گی لہذا یہ عین وقت ہے کہ اس فتنے کو دبایا جائے اور اس کے خلاف فتوا دیا جائے اب تک تو یہ امید تھی کہ مولانا ابراہیم دیولا صاحب مولانا یعقوب صاحب مولانا احمد لاٹ صاحب خالد صدیقی صاحب ثناء اللہ صاحب وغیرہ وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں جو مرکز چھوڑ کر کے اب چلے گئے ہیں اب تک یہ امید تھی کہ یہ ان کے بڑے ہیں ان کو ان کا ہاتھ پکڑیں گے ان کو سمجھائیں گے تو شاید کو سمجھ میں آ جائے گی بات لیکن اب یہ سارے کے سارے عاجز ہو کر کے اور ان کے ان کے حالات سے تنگ آ کر کے مرکز چھوڑ کر کے جا چکے ہیں لہذا اب یہ فتوا دینے کا عین تقاضا ہے عین وقت ہے اور صحیح وقت ہے اور یہ اور یہ وقت ایسا ہے کہ پر فرض ہو جاتا ہے کہ فتویٰ دے اس لیے کہ اگر فتویٰ نہیں دیا گیا تو دعوت و تبلیغ کاظم الشان کام یہ پورا کے پورا مولانا صاحب صاحب کے حوالے ہو جائے گا اور اس کو برباد کر دیں گے اس بنیاد پر یہ بہت ہی کروشیل ٹائم تھا کہ دارالعلوم دیوبند نے اتنا بڑا فتوا لیا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کا قد اس ایک فتوے کی وجہ سے جتنا تھا اس سے دگنا ہو گیا دارالعلوم دیوبند نے یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ بہت ہی بہت ہی عظیم فتویٰ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے ایک ایسے فرد کے خلاف جو کہ اس کے ساتھ اتنی ساری نسبتیں لگی ہوئی ہیں کسی نسبت کا خیال نہیں کیا نسبت سے کچھ نہیں ہوتا جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے دیوبند نے ایک اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اس کے خلاف فتویٰ دیا الحمد تو یہ بات بھی کہنا بالکل بالکل غلط ہے کہ صرف مولانا سعد صاحب کو دے دیا جاتا اور یہ فتوا جو ہے عوام میں نہ لایا جاتا بہرحال ایک بات نوال صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ابھی پاکستان میں جو شورا بنی ہے اس کے چار لوگ جو ہیں وہ اسکینڈل ملوث ہیں جی جہالت کی ایک فرد بھی ملوث نہیں ہے جو لوگ بھی اسکینڈل ملوث ہیں وہ شورا والوں کے بیٹے ہیں اب بیٹے کے عمل سے آپ باپ پہ استدلال کریں گے تو نور صلی السلام کا بیٹا تو مشرق تھا صلی السلام کے ابا آزر مشرق تھے لود کی بیوی مشرق تھی کیا مطلب پھر اللہ نے فرما دیا اہلک وہ آپ کے خاندان سے ہے ہی نہیں اگر نظر الرحمان صاحب کا بیٹا یا کسی شخص کا بیٹا اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے کسی گھپلے میں ملوث ہے تو نظر الرحمان صاحب کیا کریں اس میں نظر الرحمان صاحب کی, کی, کی, کیا غلطی ہے آپ کیا یہ کہیں گے کہ نور صلی علیہ السلام کا بیٹا منشاء السلّہ السلام میں غلطی ہے اس کے اندر ویسے آپ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اس لیے کہ نبیوں پر کچڑ اچھلنا یہ آپ لوگوں کی آپ لوگوں کا خاص شعار رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے یہ بات بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے اور بالکل غلط ہے پوری نیوز اور پوری خبر اچھی طرح سے میں نے پڑھی ہے شورا کا کوئی فرد کسی اسکینڈل میں ملوث نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر شورا کا کوئی فرد مان لیجیے ملوث ہے بھی تو شورا کا کوئی فرد معصوم خطا تو ہے نہیں وہ بھی انسان ہے غلطی اس سے بھی ہوتی ہے اگر ہمارے شورا کے دوسرے احباب جو ہیں وہ بیٹھے مشورہ کریں اگر مناسب سمجھیں گے تو اس کو نکال بھی دیں گے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر اس گھپلے کا اس شورا سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں گھپلا کہیں اور ہوا آپ اس کو شورا سے جوڑ رہے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر شورا والے ملوث شورا کا کوئی شخص ملوث ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر کوئی شورا کا پردہ ہے اس کو نکالنا چاہے تو نکال دیں گے اگر واقعی وہ شخص غلطی پر ہے اگر واقعی وہ شخص نے کوئی گھپلا کیا ہے کوئی غلطی کی ہے تو اس مسئلے میں تو بالکل ہمارا موقع واضح ہے اس میں کسی قسم کی کوئی اشکال نہیں ہو سکتا اور یہ دعویٰ کے شورا والے بلوے سے یہ دعوی یہ ہی آپ کا باطل ہے اگر آپ اس سے بات کرنا چاہیں تو مجھ سے بات کریں اور کسی شخص کے پاس کوئی واضح دلیل اور ثبوت پیش کریں ہمارے سامنے <clears throat> اللہ رب ایک بات یہ کہی نوال صاحب نے کہ رابع صاحب نے کہا ہے کہ اس کام کو خاندان الیاسی میں ہی رہنے دو ماشاء اللہ کبھی رابع صاحب دلیل بن جا رہے ہیں ہر شخص کی یہی غیر مقلدیت ہے اسی کو غیر مقلدیت کہتے ہیں اسی کو اسی لادینیت لا مذہبیت کہتے ہیں کہ آپ کو جس کی بات اپنے نفس کے مطابق لگے اپنے مدعے کے مطابق لگے اس کی لیتے چلے جاؤ آج تک رابع صاحب کا نام کہیں نہیں آتا تھا لیکن یہ ایک جملہ کبھی انہوں نے کہہ دیا تو اس کو لے لیا کتاب انہوں نے یہ بات کہی ہے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے آپ کی اس کے آگے کی بات میں یوں کہوں کہ مولانا رابع صاحب کا کچھ بھی کہنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی ایک فرد کا کچھ کہنا کوئی دلیل نہیں ہے جس کام جو کام جو شخص کر رہا ہے دعوت تبلیغ کی جو محنت ہے اس کے ارباب شعرا اس کے ارباب حل و عقد اور اہل بصیرت جنہوں نے اپنی اپنی زندگیاں کھپائی ہیں اپنی ہڈیاں گلائی ہیں اس کام کے اندر زندگی کے پچاس پچاس سال لگائے ہیں اپنی جوانیاں خرچ کی ہیں یہ لوگ کوئی بات کہیں تو بات معتبر ہوگی کوئی شخص باہر کا ہو وہ کیوں وہ صاحب علم ہے صاحب تقوا ہے اور صاحب دل ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کام کا تجربہ نہیں ہے اس کام کو قریب سے دیکھا نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کی رائے معتبر نہ ہو اس کو تو بیٹھ کر کے طے کیا جائے گا ایک مولانا صاحب صاحب نے کہہ دیا آپ نے کہا کہ ایک مولانا رابع صاحب نے کہہ دیا آپ نے کہا کہ بس اس کو اس ٹائم لگا کے رکھ دو بس یہی ہوگا ایک بات مولانا رابع صاحب کے لیے لیتے ہو اس لیے نفس کے مطابق ہے لے لیا اس کو دوسری بات آپ کبھی کسی اور شخص کی لے لو گے اس لیے وہ نفس کے مطابق ہے اور پورے دارالعلوم دیوبند کے علماء کی جمعیت ایک فتویٰ ایک موقف بیان کر رہی ہے اس کو جوتے کے نوک پہ رکھ دیا ماشاء اللہ ماہر نفسانیت نعوذ باللہ من ذالک ایک بات نوال صاحب نے یہ کہی کہ انعام صاحب نے زبیر صاحب کو امیر نہیں بنایا اس لیے کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ساتھ صاحب ہی امیر بنے <clears throat> اللہ اکبر جب آدمی آدمی کی عقل ماری جاتی ہے یا بالفا سے دیگر میں یوں کہوں کہ جب آدمی اپنا جو ہے اپنی نفس کی کے اعتبار سے دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے یہ جو بات انہوں نے کہی ہے بالکل بے دلیل بے دلیل اور غلط بات ہے مولانا انعام صاحب علیہ رحمان نے شورا اس لیے بنائی تھی کہ عمارت سے جھگڑا ہونے کا اندیشہ تھا اور یہی بات مولانا صاحب صاحب نے بعد میں کہی کہ اگر آپ مجھے امیر بنائیں گے جیسا کہ نوال صاحب نے خود اس بات کا تذکرہ اپنے بیان میں کیا ہے اگر آپ مجھے امیر بنائیں گے تو مولانا مولانا زبیر صاحب مولانا انعام صاحب یا مولانا زبیر صاحب کے حامی ان کو برا لگے گا مولانا زبیر صاحب امیر بنیں گے تو میرے حامی کو برا لگے گا لہٰذا عمارت نہ ہو شورا رہے یہ بات کس نے کہی مولانا سعد صاحب خود کہہ رہے ہیں اس سے کیا بات سمجھ میں آئی ذرا سا دماغ لگائیے سمجھ میں آئی کہ <clears throat> عمارت نہیں ہونی چاہیے شورا ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمارت سے کی وجہ سے انتشار ہوگا اور شورا کی وجہ سے اتفاق ہوگا تو عدم عمارت کی علت ہوئی اختلاف اور انتشار اب میں نواز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدم عمارت اور شرائط کا کا, کا, کا وجود اس کی علت اختلاف اور انتشار ہے کیا وہ علت یعنی علت انتشار اور اختلاف آج کے وقت میں نہیں پائی جا رہی ہے آج سے بائیس تیئیس سال پہلے جب شورا بنائی گئی تھی اور امیر نہیں منتخب کیا جا سکا تھا اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت امت میں انتشار ہو سکتا تھا اور اس وقت امت میں اختلاف ہو سکتا تھا تو اس انتشار اور اختلاف کے پیش نظر عمارت نہیں رہی شورا رہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ انتشار اور اختلاف کی علت آج موجود نہیں ہے جب وہ انتشار اور اختلاف کی علت آج بھی موجود ہے تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آج عمارت ہو جائے آج بھی شورا ہونی چاہیے میری بات میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھا پا رہا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو ذرا دھیان سے سمجھیں کہ جب بیس بائیس سال پہلے عمارت نہیں ہوئی اس لیے کہ اختلاف تھا تو کیا آج اختلاف نہیں ہے تو آج عمارت کیوں اس کو مجھے جواب دیجیے آپ اور یہ بات تو آپ کی بالکل بے دلیل بے دلیل اور بالکل بہت بڑا دجل ہے کہ انعام صاحب نے زبیر صاحب کو اس لیے نہیں بنایا امیر کہ وہ چاہتے تھے کہ خاندان الیاسی میں جو ہے عمارت چلی جائے امونی صاحب امیر بن جائے یہ تو بالکل بیکار کی بات ہے کہیں سے کوئی دلیل تو پیش کیجیے بلکہ ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں جتنے بھی بڑے جو مرکز میں رہے ہیں اور حضرت مولانا انعام صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے مولانا ابراہیم دیولہ مولانا یعقوب مولانا احمد لاٹ خالد صدیقی ثناء اللہ صاحب فاروق بھائی پروفیسر عبد اور پتہ نہیں کتنے محسن عثمانی اور جتنے بہت سارے لوگ ہیں ان تمام سے آپ رائے ملا لیجیے کوئی ایک فرد آپ کی اس بات کی کوئی ایک فرد آپ کی اس بات کی تائید کر دے کوئی ایک فرد ایک فرد آپ کی اس بات کی تائید کر دے بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے اس کی کوئی دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے مفتی نوال صاحب آپ کے اوپر دو قرض میں چھوڑتا ہوں اب الحمد بات تو آپ کی آپ کے پورے بیان کا تو میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے اب میں آپ سے دو قرض آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب جو دلی مرکز میں بیٹھ کرتے ہیں مولانا الیاس صاحب کے نام پر کیا مولانا الیاس صاحب کے نام پر چونکہ مولانا مولانا سعد صاحب کی ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے تو مولانا سعد صاحب کے لیے اس طرح سے بیعت کرنا جائز ہے اللہ کو حاصل نازل جان کر اور قیامت کے دن جواب دے اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اس بات کا جواب دیجیے ایک بات دوسرا قرض میرے اوپر یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کی جو عمارت کی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب امیر ہیں امیر عالم ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جس علت کی بنیاد پر بیس بائیس سال پہلے عمارت کو اختیار نہ کرتے ہوئے شورا کو اختیار کیا گیا تھا کیا وہ علت اب نہیں پائی جا رہی ہے اس وقت جو انتشار و اختلاف کی علت پائی جا رہی تھی کیا آج کے وقت میں وہ علت نہیں پائی جا رہی ہے <clears throat> یہ دو سوالات خاص طور سے آپ کے اوپر میرے قرض ہیں بلکہ ایک تیسرا سوال بھی میں آپ کو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر اگر کچھ لوگوں کی شورا ہو اور شورا کے سارے لوگ مر جائیں اور آخری میں ایک شخص اگر بچ جائے تو کیا وہ آخری میں بچنے والا شخص اپنے آپ امیر بن جاتا ہے اس شخص اس چیز کی کوئی دلیل اگر ہو تو مجھے آپ پیش کریں کہ شورا میں دس آدمی کی اگر شورا ہے اور سارے اہل شورا مر جائیں آخر میں ایک اگر بچ جائے تو کیا اس ایک شخص کیا تو کیا وہ ایک شخص اپنے آپ امیر بن جاتا ہے کیا یہ شریعت کا طریقہ ہے کیا شریعت میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے یہ تین سوالات آپ کے اوپر قرض چھوڑ رہا ہوں میں جب موقع ملے مجھے ان تین سوالات کا آپ جواب دے دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ